مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ کے دید ہوگی ستا رہے ہیں میرا دل دکھا رہے ہیں مجھے سب ستا رہے ہیں میرا دل دکھا عزیز جھوٹے سبھی یار بھی تو روٹے میرے سب عزیز چھوٹے سبھی یار بھی تو روٹے میں اگرچہ ہوں کمینا تیرا ہوں شہ مدینہ میں اگرچہ ہوں کمینا تیرا ہوں شہ مدینہ مجھے سینے سے لگانا مجھے سینے سے لگانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے تیرے در سے شاہ بہتر تیرے آستان سے بڑھ کر در سے شاہ بہتر تیرے آستا سے بڑھ کر ہے بھلا کو مجھ سے ہوں سوالی شاہ پیر نان خالی تیرا تجھ سے ہوں سوالی شاہ پیر رہا تو ہے بے سو کا یاور اے میرے غریب پر ہے سخی تیرا گھر تر ایسا بھی سے میرے سر تو خدا کے بعد بہتر ایسا بھی سے میرے سر تیرا ہاشمی گھرا انبیاء کا سرور تو ہی دو جہاں کا یا بر تو ہی برے زمانہ مدنی مدین با دے تیرا خلق سب سے آنا تیرا حسن سب سے پیار تجھ پہ سب زمانہ مدنی مدین بہتائے رب دائم تو ہی رزق کا ہے قاسم ہے تیرا سباب دار مدینے والے تیری عرش پر حکومت تیری عرش پر حکومت تو تشہن زمانہ مدنی مدین والے بے کہوں کس سے آ جا کر سنے کون میرے دل بر میرے درد کا فساد کھجور پانی تیرا ایسا سادہ کھانا بدنی مدین والے ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا کبھی ہاتھ کا سرانہ مدنی مدین بال تیری سادگی تیری لاکھو تری عجی پو حوصلہ شفیع روز محشر ہے گناہ کا بوجھ سر پر اے شفیع روز محشر اے گنا کا بوجھ سر پر میں پھنسا مجھے بچانا میں پھنسا مجھے بچانا مدنی والے مدنی مدینے والے اے حبیب رب باری ہے گناہ کا بوجھ بھاری اے حبیب رب باری ہے گناہ کا بوجھ بھاری تم حشر میں چھڑا حشر میں چھڑا مدنی مدینے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے یہ کرم بڑا کرم ہے تیرے ہاتھ میں بھرم ہے ہے تیرے ہاتھ میں بھرم ہے سر اشر بخشوانا سر اشر بخشوانا مدنی مدی دیوا دے مدنی مدی دیوا دے مدنی مدی والے میں بھی راحت رہو قبر میں سدا مت تو عذاب سے بچانا مدنی مدین بالدھیری قبر میں جب مجھے چھوڑ کر چلے سب میں ابر جگمگانا مدنی مدینے والے میرے شاہ تر ست مجھے میٹھا میٹھا شر بت تیری دید کا پلانا مدنی مدینے والے سے مرگ سب گنبد کی حضور ٹھنڈی ٹھنڈی مجھے چھاؤں میں سلانا بدنی مدینے والے میرے والدین محشر میں کو بھول جائے سر پر مجھے تم نہ بھول جانا مدنی مدین شاہ تشنگی بڑی گے یہاں دھوپ بھی کڑی کا سرانا مدنی مدی کر اے شرف شہی سے بڑھ کر تیری نان پاک اٹھانا بدنی مدینے والے تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو شاہ جلد تم بلانا مدنی مدینے والے میرا سینہ ہو مدینہ میرے دل کا آپ گینا بھی مدینہ ہی بنانا مدنی مدینے والے مریض مر نعمتوں کا ڈیرا یا نبی مدد کو آنا مدنی مدینے والے کوئی اس طرف بھی پھیرا ہو غموں کا دور اندھیرا ایسا سا پانو ندنی مدینے والے ندنی مدینے والے تیرے نام پر ہو قربان میری جان جان جانا تیرے نام پر ہو نصیب سر کٹانا ہو نصیب سر کٹانا مدنی مدین والے لے مدنی مدین والے مدنی مدین والے میری عادتیں ہو بہتر بنو سنتوں کا کر تیری عادتیں ہوں بہتر پن سنتوں کا پہ کر مجھے موتقی بنانا بدنی مدین وادے شاہ ایسا جذبہ پا ہوں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا مدنی مدین والے تیری سنت پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگا قدر ہے احباب انہیں کر دے شاہ تاب ملے عشق کا خزانہ مدنی مدینے والے میرے غوف کا وسیلہ رہے شاد سب قدیم خلد میں بسانا ہمیں خلد میں بسانا مدنی مدی دیوالے ہم بلو جتنے کرو دور ان سے فتنے بری موت سے بچا سنتوں کا جذبہ میرے بھائی چھوڑ مالا سبھی داڑیاں مڈانا مدنی مدینے والے میری جس قدر ہے بہنے سبھی کاش برقع پہنے کرم شہ زمانہ بدنی مدینے والے میری آنے والی نسل دیںے عشک مچ لے میری آنے والی تیرے نسل دیںے عشک مچ لے ان تم مدینے والے مدنی مدینے والے دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے اور تیرا کام ہے مدنی مدین والے تیرے غم میں تیرا تار رہے ہر گھڑی کر تار تیرے غم میں تیرا تار رہے ہر گھڑی گر تار غم مال سے بچا بچانا غم مال سے بچانا مدنی مدینے واد مدنی مدینے بادے مدنی مدینے باد مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدین وا عشق بھی دلانا مدنی